اور دوڑو اپنی رب کی بخشش اور ایسے جنت کی طرف جس کی چوڑان میں سب اسمان عزمے پر ہزگاروں کے لیے تیار کر رکھی ہے